اللہ کا حکمان پہنچا ہے لہٰذا اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ جو شرک یہ لوگ کر رہے ہیں وہ اس سے پاک اور بہت پالا و برتر ہے